عبداللہ بن نمیر اور ابو معاویہ دونوں نے کہا ہمیں اعمش نے ابو وائل سے حدیث بیان کی انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی دینار ترکے میں چھوڑا نہ درہم نہ کوئی بکری نہ اونٹ اور نہ ہی آپ نے اس طرح کی کسی چیز کے بارے میں وسیعت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو انتیس